حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بھی شخص ناحق مارا جاتا ہے اس کے قتل کا بوجھ حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے قابیل جو سب سے پہلا قاتل تھا اس پر بھی ہوگا کیونکہ اس نے سب سے پہلے قتل کو جاری کیا تھا سنن نسائی حدیث نمبر تین ہزار نو سو نوے